وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ذل وغوى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له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 أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم خیریا جزا ذلك لمن خشي ربه بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کمائے وہی لوگ کائنات کا بہترین گروہ ہے عند ربہم ان کا عملوں کا بدلہ ان کے پرور کے پاس محفوظ ہے جنات عدن سدا بہار باغات ہے تجری من تحت تختے ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیہا بدا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضو ہوں اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے لال لمن خشی ربہ اور یہ مقام رضا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے خوف کھا گیا اور ڈر گیا ربرحلی سبنی جو ہے سرلی امریک وحل مل اخبو قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون هر قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں بڑائیاں اور عظمتیں اور کبریائیاں سب اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہیں وہ اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں کا حقدار ہے صلاۃ السلام سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا و سید ملک آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک حمد و صلاح سلاۃ سلام کے بعد قرآن کریم میں ہے سورہ مومنون میں فرمایا اللہ رب العزت نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها صادقون بندوں کی قصے بیان ہوئی ہیں فرمایا وہ لوگ جو یو تو نما جو ان سے بند پڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ قلوب ہوں وجلت اور ان کے کامتے ہیں ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں اللہ ہوں میرا رب بے بے شک وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اللہ کے رسول اس سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو بدکاری کرتے ہیں شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنے عملوں کی وجہ سے کہ ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبرت صدیق اب بکر کی بیٹی ہو اور صدیق کو جو فہم حاصل ہے اسی طرح کا فہم آپ کو حاصل ہونا چاہیے اتنی بڑی غلطی کر گئی ہو قرآن سمجھ رہے لا عبرت صدیق یہ وہ لوگ مراد نہیں ہے شاید میں اس سے تو مراد وہ لوگ ہیں جو یہ و یسوم ہونا وہ ہونا وہ خاف ہونا اللہ تقبل منہ اس سے تو وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں سچے کرتے ہیں اور جنم کے کامتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار کو ہمارے یہ اعمال پسند نہ آئے اور نہ منظور کر دیے گئے یہ لوگ مراد ہیں پرانے کریم کا اگلا حصہ بھی یہی بتاتا ہے ادائے کیو سارے رو نسل خیراتی وہ لہا ادائے کیوسار رو نسل یہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بلائیاں نیکیاں کر رہے ہیں وہ ہم سابقون انہوں نے آپس میں دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ کون نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والا ہے تو میرے بھائیوں ساری دنیا کام میں لگی ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں کام میں مشغول ہے کوئی دنیا کے اندر فارغ نہیں ہے اور سب کے سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں ایک گروہ تو دنیا کا ایسا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے دنیا ان کا مطلع نظر ہے آخر پر ان کو یقین نہیں ہے اللہ پر ان کو ایمان نہیں ہے رسولوں کو وہ مانتے نہیں ہیں زندگی بے دین اور ہمارے ماحول میں جو زبان چلتی ہے اس میں سوشلسٹ کمیونسٹ اور اس طرح کی لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی رسول کو مانتے ہیں نہ آخر پر یقین کرتے ہیں کل کائنات ان کی یہ دنیا ہے اس کے لیے کماتے ہیں اسی کے لیے کھاتے ہیں اسی کے لیے کھپتے ہیں یہ شاید دنیا کا سب سے بد نصیب اور سب سے زیادہ بدبخت گروہ ہے ان کے صرف دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ پیٹ اور دوسرا مسئلہ شرمگاہ دونوں کی تسلی ہو جائے کسی کسی شاید کی ان کو ضرورت نہیں ہے اور آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام حیوانات کے بھی یہی دو مسئلے ہیں کھانے کے لیے مل جائے جن کی ضرورت مل جائے پوری ہو جائے اس کے علاوہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کس لیے دنیا میں آئے ہیں کیا کر رہے ہیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں جو لوگ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں دنیا کے لیے کماتے ہیں دنیا کے لیے کھاتے ہیں دنیا کے لیے اکٹھا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے حق فرمایا ہے حق کن ان کو حیوان اور جانور اور مویشی کہا ہوئے تمتا رونا ویا کرونا کماتا کل انعام وہ جو کافر ہیں کرتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں جیسے چھپائے کھاتے ہیں ٹھکانا ان کا جہنم ہے لیکن ان کو فکر نہیں ہے پرواہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے جیسے گدے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ویسے ہی ان کو بھی پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے دین کا مذاق اڑانے والے دینی شاعر کا مذاق اڑانے والے دین داروں کا مذاق اڑانے والے عبادتوں کا مذاق اڑانے والے جو منہ میں آئے کہنے والے مادر پدر آزاد بے لگام یہ انسان انسان کم ہے حیوان زیادہ ہے اس لیے سب سے بدترین گروہ تو یہ ہے میری نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ کبھی کسی اس طرح کا کوئی آدمی کہیں مل جائے تو اس کے پاس بیٹھنا بھی بے وقوفی اس کو سمجھانے کی ہمت ہو تو ٹھیک ورنہ اس کے خیالات سننے بھی بہت بڑی بے عقلی ہے خطرہ ہے کہ کہیں انسان کو جانور نہ بنا دے بڑا بدترین خطرہ ہے کسی سوسائٹی میں اس قسم کا آدمی ہو بندے کے اندر ہمت اور جڑت ہو اپنا دین اپنا ایمان اپنا یقین پختہ ہو دین کے ساتھ پختہ محبت پختہ تعلق اور پختہ علمی تعلق ہو تو اس سے بات کرے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو پھسلا دے ایسے آدمی کیا بھی دیو کوشی یہ شیطانوں کا گروہ ہے اور دنیا کا سب سے بدترین اور بد نصیب گروہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک اور گروہ ہے جس گروہ کے بہت سارے گروہ ہیں ساری دنیا کے مذہبی گروہ وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں کافروں کے بھی بہت سارے گروہ جو کسی نہ کسی رسول کو نبی کو مانتے ہیں اللہ کو بھی کسی نہ کسی رنگ میں اپنے حساب سے مانتے ہیں آخرت بھی ان کو یقین ہے یہود و نصارہ کا یہی معاملہ ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں اپنے رسولوں کو بھی مانتے ہیں یہ بھی ان کو پتا ہے مرنا ہے بلکہ ہم سے زیادہ پتا ہے ہم موت سے کم ڈرتے ہیں وہ موت سے زیادہ ڈرتے ہیں قرآن کریم نے بتایا ہے جگہ جگہ اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین ہے اور یہ بہت سارے گروہ ہیں بہت ساری جماعتیں ہیں یہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ایک بڑے معبود کو مانتے ہیں اور اس کے سوا بے شمار معبود بنائے ہوئے ہیں یہ بھی بڑا ہے سارے کے سارے بد نصیب گروہ ہیں وہ اس لحاظ سے اعتبار سے کہ کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو ہماری نسبت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو تھکایا ہوا ہے اپنے آپ کو عبادتوں میں ہلاک کیا ہوا ہے ایسے لوگ بھی ہیں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ان کا کے باہر ورحبانی رعایت ہے میں جو ان کو ایک دین تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا یقین نہ ہو تعلق سچا نہ ہو ایمان پختہ نہ ہو دل سلامت نہ ہو تو اللہ رب العزت پر یقین نہیں رہتا دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کو اللہ اس کے رسول پر یقین نہ رہے جس شخص کو اللہ اس کے رسول پر دنیا میں یقین نہیں رہتا وہ میری مصیبتوں میں ہوتا ہے دنیا میں بھی مصیبتیں آخرت میں بھی مصیبتیں اور دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ چونکہ ان کو اللہ اس کے رسول پر یقین نہیں ہے اس لیے اللہ اس کے رسول کے اللہ کے اتارے ہوئے رسول کے لائے ہوئے دین پر بھی ان کو یقین نہیں آتا تسلی نہیں ہوتی تسلی نہیں ہوتی اس لیے ہر جگہ انہوں نے اضافہ کیا ہوا ہے جتنا دین اللہ نے اتارا اتنا ہی ساتھ اور لگایا ہوا ہے اتنا ہی ساتھ اور لگایا ہوا ہے اللہ نے کیا فرمایا عامرت ناصبت آسبت نارن حامیہ محنت مزدوری کرنے والے ہیں تھکنے والے ہیں اپنے آپ کو تھکانے والے ہیں نتیجہ تن جہنم میں جانے والے ہیں کس قدر نصیبی ہے اسی لیے تو فرمایا پرو نے خود فل بے حکم سرین نمالا خود فل بے حکم سرین نمالا الذين الذين سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون أولئك كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبتت اللہ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما لال جہن بنا کبھر آ تمہیں بتائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاؤ اور بتاؤ کہ تمہیں بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا سب سے زیادہ ٹوٹا پانے والا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے اللہ وی نظر صاحب دنیا جن کی ساری محنت دنیا کے اندر برباد ہو گئی وہ ہم یس ان ہم سن سنا وہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہے کہ ہم نیکیاں کما رہے ہیں وہ ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کما رہے ہیں اور نیکیاں ذخیرہ کر رہے ہیں لیکن نیکی تو وہ ہوتی ہے جس کا حکم پرور نگار نے دیا ہو جو اللہ کے رسول نے جس کی تعلیم دی ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا رسول نے تعلیم دی نہیں دی وہ جتنی بھی خوبصورت ہو وہ نیکی نہیں ہوتی اور نیکی صرف کرنا ہی کافی نہیں ہے نیکی تو کر کے سنبھالنا بھی ہوتا ہے کہیں جمع بھی کرانا ہوتا ہے جب ضرورت پڑے تب لے لی جائے اور اسے استعمال کر لیا جائے بیوقوف نیکیاں کرتے ہیں اپنے خیال میں نیکیاں کرتے ہیں پہلے تو وہ نیکیاں نہیں ہیں اگر کرتے بھی ہیں تو وہ جمع ایسی جگہ کراتے ہیں جہاں سے واپس نہیں ہوتی جمع ایسی جگہ کراتے ہیں جہاں سے واپس لی نہیں جا سکتی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے کوئی ان کی قدر کرنے والا نہیں ہے بیوقوف راضی ایسے معبودوں کو کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راضی کیسے ہونا ہے ڈرتے ان معبودوں کی ناراضگی سے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ناراضگی کیا ہوتی ہے پتھر کے بت گڑے ہوئے ہیں نہ یہ کبھی راضی ہو سکے بے شک انسان ہزار سال ان کے سامنے سجدہ پڑا رہے اس لیے کہ ان کے اندر رضامندی اور ناراضگی کا تصور ہی نہیں ہے کیسے راضی ہوں گے کیسی ناراض ہوں گے کتنے بد نصیب ہیں کتنے بد قسمت ہیں کہ اپنے سے کم تر کے سامنے سجے کرتے ہیں کتنے بیوقوف ہیں کتنے کم ہیں کتنے نلائق ہیں برائی کلبی نے کفر میں آیا پھر اب سے ان کو یہ اس لیے ملی ہے ان کو یہ گاٹا اس لیے پڑا ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کر دیا پروردگار کی آیتوں کا انکار اتنا برا عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے اور اللہ رب العزت کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا اگر اللہ کی ملاقات کا انکار نہ ہو تو پھر اس ملاقات کے لیے تیاری ہو من کا منکانے بلیا منا من سوال بنا شرط میں عبادت رب یہاں جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اپنے مولا سے ملنا ہے اس کی زندگی کے رنگ تو اور ہی طرح کے ہوتے ہیں فلی عمل عمل صالحا اسے چاہیے کہ نیک عمل کمائے وہ عمل جو اس کو اللہ رب العزت کے ہاں جا کے سرخرو بنا سکے یہ صرف عبادت رب ہی اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریف نہ چہرا ہے جس کو اللہ سے ملنے کا ارادہ ہے جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے وہ امن ہوا قالی تنہا اللہ یہ ہزار اللہ رہتا وہ ارجو ہی قل هل الذين يعلمون يعلمون والذين لا تو میرے بھائیوں ایک گروہ یہ ہے جو اپنے خیال سے نیکیاں کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ برباد ہوتی رہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے ایک شخص کے بارے میں عبداللہ بن جدعان کے بارے میں نبی علیہ السلاط والسلام سے پوچھا تھا اللہ کے رسول سنا تھا وہ بہت سنا ہے کہ بہت نیک آدمی تھا بڑا سخی تھا ہزاروں حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا ہزاروں حاجیوں کو لباس پہناتا تھا بڑی خدمت کرتا تھا حاجیوں اے اللہ کے رسول کیا اس کو اس لیے نیکیاں کام دیں گی پھر فائدہ پہنچائیں گی امام المیا نے فرمایا نہیں یہ نہ ہوں ناکارکت کی حیات ہی اللہ عمر خروی اس لیے کہ ساری زندگی اس نے اللہ رب العزت کے حضور درخواست نہیں دی کہ اللہ مجھے جب کر جو معافی کی درخواست نہیں کرتا وہ جو مرضی کرتا رہے اس کو کچھ نہیں ملتا یہ جو چالیس برس کی ملازمت مل جاتی ہے لوگوں کو تیس برس ملازمت مل جاتی ہے دو ہوتے ہیں ایک ایک لے کے دے دیتا ہے کہ مجھے ملازمت چاہیے دوسرا نہیں درخواست دیتا کوئی ڈگریوں کو نہیں دیکھتا کوئی علم فضل کو نہیں دیکھتا اس نے درخواست دی ہے یہ چالیس سال تیس سال پینتیس سال موج کرتا ہے اس نے درخواست نہیں دی اس کو کوئی نہیں دیتا مایا گم ربی رولا دعا بات درخواست کی ہے جس نے پروردگار کے حضور معافی کی درخواست جمع کرائی ہے وہ امید رکھے کہ مولا اسے معاف کرے گا جس نے درخواست کہیں اور کسی پتھر پہ جمع کرائی ہے کسی ڈھیری پہ جمع کرائی ہے کسی درخت پہ جمع کرائی ہے اسے پتا ہونا چاہیے قیامت کے دن میدان معاشر میں سب سے پہلے یہ منادی کی جائے گی کہ جس نے غیر اللہ کے لیے تو عمل کیا ہے جائے جا کے اس سے سواب دے دے اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں کہاں جائیں گے کہاں کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے تلاش کریں گے اپنے باطن معبودوں کو ان بتوں کو جن کو پوجتے رہے لیکن بدنصیبوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جہنم میں وہی پھینکے جائیں گے جو ان کے باطن معبود ہوں گے ان کو دیکھ کے ساری امیدیں جھوٹ جائیں گی کہ ان سے تو ہم نے اپنی جان چھڑوانی تھی جو تو سب سے پہلے پھنسے ہوئے والحجارت سول کا باطل معبود اور بادل پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے سب سے پہلے ان سے بڑکائی جائے گی تاکہ مشرقوں کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں کہ جن سے ہم نے جان چھڑانی تھی جن سے کہہ کے وہ تو سب سے پہلے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اب کہاں جائے میرے بھائیوں معاملہ بڑا سنگین ہے شرک کی تو کہیں ہوا بھی بڑھ جائے تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے شرک کی کہیں بھومی چلی جائے تو ہر برباد ہو جاتی ہے ایک گروہ یہ ہے اور اس گروہ کے کئی گروہ ہیں آپ سب جانتے ہیں سب کے سب ایک ہی بات فرمائیے اللہ رب العزت نے دو لفظی بات ہاں الناصبت تو نا صبت کام کرنے والے مزدوری کرنے والے تھکنے والے اور نتیجہ تن جہنم میں جانے والے اس لیے کہ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کیا کوئی نماز پوری نہیں ہے ہر نماز میں کوئی نہ کوئی اضافہ کیا ہوا ہے کہیں سے کوئی چیز نکالی ہوئی ہے کہیں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے کے سلیقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں سارے کے سارے بگاڑے ہوئے ہیں کہیں کو دو رخ بڑھائے ہوئے ہیں کہیں سے دو رخ نکالے ہوئے ہیں تسلی ہوتی ہے یقینی اللہ رب العزت پر یقینی اللہ کے رسول پر اللہ اس کے رسول پر یقین نہ کرنے کا کتنا بدترین انجام ہو یہ ایک مستقل موضوع ہے انہیں بھی چھوڑیے اس کے بعد آئے ان لوگوں کی طرف جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اسلام کو بھی مانتے ہیں ایمان کو بھی مانتے ہیں اللہ رب العزت پر بھی یقین رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین رکھتے ہیں اہل اسلام اور اہل ایمان ان میں سے بھی کچھ لوگ بدنصیبی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ مشرقوں اور کافروں والی بیماریاں ان کے اندر بھی آ جاتی ہیں اللہ رب العزت گروہوں کو نہیں دیکھتا اللہ جماعتوں کو نہیں دیکھتا اللہ جتھوں کو نہیں دیکھتا اللہ کا تو ایک ہی گروہ ہے اللہ کا تو ایک ہی گروہ ہے جو خالص اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو سچے دل سے مانتا ہے وہ اللہ کی جماعت ہے وہ اللہ کا گروہ ہے کا حزب اللہ الائی کا حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت ہے اللہ ناموں کو نہیں دیکھتا کاموں کو دیکھتا ہے اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا دلوں کو دماغوں کو دیکھتا ہے اس لیے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا پیار کرنے والا ہوں رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں اتنی سی بات سے اتنے سے کام سے بات نہیں بنے گی اس سے آگے بن کے دکھانا ہوگا سالے بن کے دکھانا ہوگا اس لیے مسلمانوں کو بھی بہت سارے ایسے گروہ ہیں جنہوں نے کافروں سے متاثر ہو کے اپنے اعمال کو برباد کیا ہوا ہے اللہ رب العزت کا لاکھ ساتھ شکر ہے کہ ہمیں امید ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے گا اس لیے کہ ہم پوری محنت کرتے ہیں کہ صرف اللہ کے ہو کے رہے کوئی گمنڈ نہیں ہے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک قدم بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے مسئلے کا ساری دنیا میں یہ اعلان ہے بتا دیں کوئی ایسا کام ہم کرتے ہوں جو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو ہم چھوڑ دیں گے کوئی ایسا کام جو ہم سے رہ رہا ہو امام الانبیاء نے کیا ہو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور پتہ چلے گا تو کرنا شروع کر دیں گے کتنی سی بات ہے انسان خطا کا پتلا ہے انسان خطا کا پتلا ہے پاس دامن ہونے کا دعویٰ نہیں ہے وہ تو انبیاء کرام ہے معصوم الخطا معصوم الخطا نہیں ہے لیکن موم کے بنے ہوئے ہیں اللہ اس کے رسول کے سامنے ہماری کوئی حیثیت کوئی شخصیت نہیں ہے اپنے آپ کو گم کیا ہوا ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا رسول اللہ نے نہیں کیا رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا بتا دیا جائے غلطی مان لیں گے کرنا شروع کر دیں گے کرتے ہیں ایسا کام جو اللہ نے نہیں کہا رسالت میں آپ نے نہیں کر کے دکھایا نہیں حکم دیا بتا دے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو چھوڑ دیں تو یہ کم از کم درجہ ہے اسلام اور ایمان کا اور کھرا درجہ ہے کھڑا اسلام کھڑا ایمان کھڑا اسلام کھرا ایمان اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے لیکن دوسروں کی بات تو ویسے ہی ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری کیا صورت حال ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بھی دو طرح سے گاتا کھا رہے ہیں دو گاتے ہم بھی کھا رہے ہیں اور توجہ نہ جانا ہی گاتے کی آرامت ایک گاتا تو ہم یہ کھا رہے ہیں آپ اپنے اعمال کو ٹٹول لیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہوئے ہیں جن سے بڑے آرام کے ساتھ جن کے نتیجے میں نجات ہو سکتی ہے کام بن سکتا ہے کام چل سکتا ہے لیکن ہماری کم حقلی کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کو چھوٹے عمل سمجھتے ہیں ہم ان کو چھوٹے عمل سمجھتے ہیں اور چھوٹے سمجھنے کی وجہ سے تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں پرواہ نہیں کرتے اور ان کے اجر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہم گھاٹا کھا رہے اور اس گھاٹے میں ہم سب مبتلا ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں دیکھ لیں آپ دھیان دے کے سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں لیکن لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نماز کو نماز شماز کہنا جمعے کو جمعہ شمع کہنا تو دین سین کی بات کہنا سب سب کے سب ہم یہ کام کرتے ہیں لیکن کوئی شخص بھی ہم میں سے اپنے باپ کو ابا شبا نہیں کہتا ہے نہ امی سب نہیں کہتا ہے اس لیے کہ ان کا عدل کرتا ہے ان کا عدل کرتا ہے دینی شار کا ہمارے ہاں یہی احترام ہے اس غلطی میں ہم سب کے سب مبتلا ہے اور ہمارے خیال میں یہ کوئی غلطی نہیں ہے کہ قرآن شران پڑا ہے کہ نہیں اس غلطی میں ہم سب کی سب مبتلا ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے بے ادبی سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے یہ بے ادبی ہے شاعر اسلام کی بے ادبی ہے اللہ اس کے رسول کے فرامین کی بے ادبی ہے ایسے ہی کچھ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا کہ چھوٹے عمل ہیں بتائے ہو اللہ رب العزت نے بتائے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو چھوٹے یہ کیسے ہو سکتے ہیں دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی شخصیت نے کوئی بات کہی ہو اسے یہ سمجھنا کہ ایک چھوٹی بات ہے یہ اپنے چھوٹے پن کی دلیل ہے اپنی حماقت اور بے عقلی کی دلیل ہے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی چھوٹی نہیں ہو سکتی ان کے منہ سے نکلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی کو چھوٹی لگتی ہے تو وہ سمجھے کہ اس کا دل چھوٹا ہے اس کا دماغ چھوٹا ہے اس کی عقل چھوٹی ہے اس کے نصیب کھوتے ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں تک کنار ہے وہ لوگ اس سے اتنے تام لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہی رہو ہاں، کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو کتنے ہیں ہم میں سے جو کھجور کا ٹکڑا سب کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے اس کا کیا فائدہ ہے اتنے چھوٹے سب کے کیا فائدہ ہے یہ نہیں سمجھائی کہ بتانے والی کتنی بڑی ذات ہے اس لیے چھوٹا سب کا نہیں ہے بڑا سب کا ہے چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا کون متعین کرے گا اللہ کی ذات متعین کرے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اس اس کو جس کو ہم چھوٹی نیکی کی سمجھتے ہیں اس کے بہت بڑے حضرت ثواب سے محرومی کا شکار ہے ہمیں تو یہ کھجور کا ٹکڑا نظر آتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے بندے تو جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے جس ایسے جہنم کی آگ سے بچا جائے وہ بھی چھوٹی سے ہوتی ہے تو بات تو پذیرائی کی ہے قبولیت بھی ہے تیرے پرور نے اس کو سوچے سے قبول کر لیا تو بات بن گئی بات تو وہی ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اس ایک ٹکڑے کے پیش کرنے کی وجہ سے ایک آدمی چالیس سال آرام کرتا ہے دوسرا آکر کی وجہ سے مارے دھکے کھاتا پھرتا ہے امام الانبیاء بیا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا من المعروف ولو ان تل کا تھا کبھی وجہ میرے بھائی لا کرن من المعروف ہے کبھی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا خاص وہ اپنے مومن بھائی سے کھندا پیشانی کے ساتھ ملے اس کو بھی سمجھنا بہت بڑی نیکی ہے ہمارے خیال میں اس کی کوئی قیمت نہیں اگر کبھی کسی کو جوش آئی جائے کسی کو اس کا خیال آئی جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرے گا کہ میں اس شیخندہ پشانی سے ملتا ہوں تاکہ یہ میرا احترام کرے یہ کبھی اس طرف دھیان نہیں جائے گا کہ سید الاولین والآخرین کی تعلیم ہے اس سے میرا پروردگار راضی ہو جائے گا اس طرف دھیان کم کسی خوش نصیب کا جاتا ہے کتنا بڑا عمل ہے اس کو ہم نے چھوٹا جان لیا امام الانبیاء نے حکم بھی دیا کہ اس کو چھوٹا نہیں جانا کتنا گاتا کھائے اور یہ گاٹا روز مرہ زندگی میں روزانہ ہم کتنی مرتبہ کھاتے ہیں یہ گاٹا ہم کتنی مرتبہ کھاتے ہیں رسالت محاب نے فرمایا کہ پڑوسن کو چاہیے کہ نیکی کو حقیر نہ جانے کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا پانی ہلیا میں زائد ڈال دے پس نہیں ہے تو شور بھائی تھوڑا سا پڑوسوں کو دے دے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا کہاں ہے یہ نیکی کہاں ہے یہ نیکی کون لوگ یہ نیکی کرتے ہیں یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا میں آس سنیام تب تعمیر تخلون جنت السلام لوگوں السلام علیکم زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ جس کو جانتے ہو اسے بھی السلام علیکم کہو جسے نہیں جانتے اسے بھی السلام علیکم کہو یہ ایمان کی نشانی ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ دوستوں کو کھانا کھلاؤ رشتے داروں اور عزیزوں کو کھانا کھلاؤ اور سلا رنگی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کبھی کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے چلے جایا کرو سلو سنے عام جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو نتیجہ کیا نکلے گا جو کائنات کا سب سے بڑا سب سے بہترین نتیجہ نکل سکتا ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ بغیر عذاب کے جنت میں چلے جاؤ گے کتنے ہمارے خیال میں کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور جس جس عمل کا نتیجہ جنت نکلے وہ چھوٹا ہو سکتا ہے ہم چھوٹے ہیں ہمارا دماغ چھوٹا ہے ہمارا دل چھوٹا ہے ہمارا علم چھوٹا ہے ہماری عقل چھوٹی ہے دین بہت بڑا ہے دین بہت بڑا ہے اتنی اتنی باتیں تو تمہارا پروڑ رہا تمہیں معاف کر دیں لیکن کوئی معافی لینے والا ہے ہی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا چلتے چلتے اسے پیاس لگی شدید پیاس لگی پیاس سے بلکنے لگا جان نکلنے لگی پھر دیکھا کہ کنواں آ گیا ہے کنویں میں سے پانی نکالا پی لیا طبیعت مطمئن ہو گئی سکون پکڑ گئی پھر دیکھا کہ قریب ہی ایک کتا ہے اس کی زبان نکلی ہوئی ہے بلک رہا ہے پیاس کے ساتھ اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ گلی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کے مارے ترس آ گیا کہ یہ بھی جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی تھی ویسے ہی اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی محنت کی جوتا اتارا پانی نکالا اس کتے کو پلا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الصادقین دنیا کے سب سے سچے انسان نے خبر دی اللہ رب العزت نے اس کے شامل کو دیکھ کے اس کو جنت میں داخل کر دیا کس کو پانی پلایا کتے کو نجی صاحبان کو نجی صاحبان کو پانی بنانے سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا شہزہ نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ پھر حیوان آتی وہ تو طالب علم تھے سیکھنے والے تھے کوئی بات مس نہیں کر سکتے ابھی حضرت ایسا صدیقہ نے آج ہے پوچھ لیا ہم تو پوچھیں تو صرف پڑوسیوں کے خلاف مسئلے پوچھتے ہیں دشمنوں کے خلاف مسئلے پوچھتے ہیں ہر مسئلہ پوچھنے میں حسد کی بو آ رہی ہوتی ہے اپنا مسئلہ نہیں پوچھتے دوسروں کا پوچھتے وہ یہ کر رہا ہے اب اس کا کیا حکم ہے میری کوئی پرواہ نہیں میں تو بات بات صاف ہوں وہ کیا وہ جو کر رہا ہے اس کی کیا سزا ہے لیکن یہ پوچھنے والے صاف دلوں والے تھے صاف دماغوں والے تھے صاف طبیعتوں والے تھے اسی لیے ان کے پوچھنے سے پوری پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مالانا پھر حیوانات عظرم اللہ کے رسول یہ جو ہم گدے گھوڑے پالتے ہیں حیوانات کی خدمت کر بیٹھتے ہیں ان کا بھی کوئی ثواب ملتا ہے ان کا بھی کوئی ثواب ملتا ہے حیوانات کی خدمت کا بھی کوئی ثواب ملتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی بات بتا دیا اصول بتا دیا ٹھیک کل کب دن رات تباد میرے ساتھیوں ہر وہ شاید اس کے سینے کے اندر تر و تازہ جگر ہے اس کی خدمت کا ثواب ملتا ہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو گدا ہو یا گھوڑا ہو کوئی ہر جگر والی شاہ کی خدمت کا سوال رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت روبے دیکھنے میں کتنا چھوٹا عمل نظر آ رہا ہے لیکن جس عمل کے نتیجے میں کوئی جنت میں جائے وہ چھوٹا کیسے ہوا یہ گاٹا ہم سب کے سب کھا رہے ہیں ایسے ہی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہے جس عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ کھانے دیتی تھی نہ اسے کھلاتی تھی اللہ رب العزت نے ناراض ہو کے اس کو جہنم میں پھینک دیا میری مخلوق کو تنگ کرتی ہو میری مخلوق کو تنگ کرتی ہو تو ہم تو انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور انسان بھی جتنا بھی مومن متقی مل جائے اس کی ایسی کی تاسی کیے بغیر نہیں چھوڑتے تسکین ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے تسکین ہوتی ہے مزاج بن چکا ہے بگڑا ہوا مزاج یہاں پہنچ چکا ہے کہ دوسروں کو عجیب پہنچا کے ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ کوئی دین نہیں ہے یہ دین وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ تو ہمدردی کا دین ہے رحم دلی کا دین ہے محبت اور الفت کا دین ہے پیار کا دین ہے وقار اور احترام کا دین ہے لوگوں کو سب پر بٹھانے کا دین ہے سینے سے لگانے کا دین ہے دل میں بسانے کا دین ہے یہ روزے ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں ایک شاید تو یہ ہے ہمارے پاس کی کہ جن کو ہم وہ عمل جو ہمیں جنت میں پہنچا سکتے ہیں آرام کے ساتھ ہم ان کو حقیر جانتے ہیں ان عملوں کو جاننا منافقین کی نشانی ہے منافقوں سے تو بچ نہیں سکتا ویسے بچ ہم سے بھی کوئی نہیں سکتا منافقوں سے بچتے نہیں تھے ایک لے کے آیا تھلی لے کے آیا اللہ کے رب اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے لیے سچے کی تھلی اٹھائی نہیں جا رہی بڑی مشکل سے چل رہا ہے منافقین نے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کیا شو مار رہا ہے کیا ریاکاری کر رہا ہے دکھانے کے لیے اتنا سامان لے کے آیا ہے ایک دوسرا لے کے آیا اللہ رب العزت کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں لے کے آیا کوئی شاید چھوٹی سی دینے کے لیے وہ چھوٹی تو سمجھتا نہیں تھا کسی چیز کو دیکھ کے ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے اشارے کرنے لگے کہ اس کے یہ مٹھی بس جاؤ تو ساری دنیا بڑھا کرا دیں گے محمد کو نہ وہاں چھوڑتے نہ یہاں چھوڑتے نہ اس طرح چھوڑتے تھے نہ اس طرح چھوڑتے ہیں کرتے ہم بھی یہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نفاذ سے پاس فرمائے ایک گاٹے کا طریقہ تو یہ ہے ہمارا ایک گاٹا تو ہمیں سیر سے گاتے ہیں اور دوسرا گاٹا ہم وہ کھاتے ہیں جس کا میں تھوڑا سا ذکر ویوستھا خود میں کر رہا تھا وہ گاٹا اس سے بھی بڑا گاٹا ہے کہ پہاڑوں جیسے عمل کرتے ہیں بڑے بڑے عمل کرتے ہیں زندگیاں لگا دیتے ہیں مال لگا دیتے ہیں جوانیاں صرف کر دیتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے دل رکھے ہوئے ہیں کہ جن کا بیان بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہم بد نصیب اور بیوقوف ایسے ہیں کہ اپنے پہاڑوں یا سیاح مال سے ذرا بھر اجر لے کے راضی ہو جاتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے ایک بندہ قرآن حفظ کرتا ہے دو سال لگائے تین سال لگائے چار سال لگائے کئی پانچ چھ سات سال لگاتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی خوش ہوتا پھرتا ہے کہ لوگ مجھے حافظ صاحب اور قاری صاحب کہہ رہے ہیں حافظ صاحب اور قاری صاحب کہہ رہے ہیں اور بیوقوف انسان تیرے لیے اللہ رب العزت نے سمن کے بدلے میں ایک حرف کے بدلے میں دس نیکیاں رکھی ہوئی ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ساری دنیا میں رماسی آیا ایک طرف قرآن کریم کی ایک آیت ہے ایک طرف یہ ساری دنیا اس کے ساز و سامان سے بالا تر ہے اور تو اس بات پہ راضی ہو گیا ہے کہ لوگ تجھے قاری صاحب اور حافظ صاحب کہتے ہیں قیامت کے دن خالی سے طرح ایک عالم دین آٹھ سال پڑتا ہے نو سال پڑتا ہے دس سال پڑتا ہے اور پھر پوری زندگی تیس سال چالیس سال اس بات پہ خوش ہوتا رہتا ہے کہ جہاں جاتے ہیں الگ سے کرسی مل جاتی ہے مسلح مل جاتا ہے نمبر مل جاتا ہے کیا کھات ہے بس کتنی بڑی لڑکی ہے کتنی عظیم لکی ہے اور کتنا حقیر لے لگے انسان اس پر راضی ہو گیا یس ترون آیا اللہ سمن خلیلا یس ترون آیا اللہ سمن خلیلا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول لے لیتے ہیں ساری دنیا بھی اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی ہے ایک آیت کے بدلے میں تھوڑا مولی اور خدا کے بندہ کسی بات پہ راضی نہ ہو صرف اللہ کی رضا پہ راضی ہو جنت پہ راضی ہو جنت میں راضی ہوگا تو بات بنے گی عمل صالح کرے گا تو بات بنے گی صالح عمل کے بغیر بات نہیں بنتی اس لیے یہ سارے کے سارے گروہ بد نصیب ہیں اور ہم میں سے جو لوگ جن لوگوں کے اندر ان کے جراثیم ہیں وہ بھی بد نصیب ہیں خوش نصیب کون ہے جس کو اللہ خوش نصیب کہہ رہا ہے وہ کون ہے ان لینا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریا بے شک لوگ جو ایمان لائے کھڑا اور سچا ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے صالح عمل کمائے الا کہم خیر البریہ وہ پوری کائنات کی سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین مخلوق ہے یہ ہے جن کو اللہ سب سے اچھا کہے جن کو اللہ سب سے اچھا کہے وہ اچھے ان کا حضر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے وہ کس اجر پہ راضی ہوتے ہیں جنات عدن تجری من تہتے ہل انہار جزاؤ مندر ان کا اجر دنیا میں نہیں ہے ان کا اجر دنیا میں نہیں ہے دنیا میں کوئی شہ ایسی ہے ہی نہیں جو ان کا اجر بن سکے دنیا میں کوئی شہ ایسی نہیں ہے جو ان کا اجر بن سکے اللہ کی قسم ایک سجدہ کھڑا سب کا سجدہ ساری دنیا اور ساری دنیا کا سامان سجدے کا اجر نہیں بن سکتا امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ جنت کی حور کا دوپٹہ جنت کا ایک دوپٹہ ساری دنیا میں مافی سے بالا تر اعلیٰ تر جنت کے اندر ایک بالش جگہ جنت کے اندر ایک بالش جگہ ساری دنیا میں معافی سے بہتر اور بدتر دنیا کے اندر کوئی ایسی نہیں ہے جو ان کا اجر بن سکے ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے جگہ ہو ان ان کا اجر ان کے اللہ رب العزت کیا جنات عدن سدا بہار باغات ہیں تو سفر تو کرو سوچو تو صحیح جنات عدن سدا بہار باغات تجری من تحت حل ان کے نیچے سے دریا ہیں خالدین سی آبادا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے کبھی نکلنا نہیں رضی اللہ رضو عنہم یہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہو گیا لالی کلیمن خشیا ربا جس کو اپنے پروردگار کی خیشت نصیب ہو گئی اس کا یہ مقام ہے اس سے کم کسی کا یہ مقام ہے تو میرے بھائیوں ان دونوں قسم کے خساروں سے بچنے کے لیے اور پوری دنیا کے خساروں سے بچنے کے لیے آخرت کے خساروں سے بچنے کے لیے اس دنیا دوں کے خساروں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو خسارے سے بچانے کے لیے اپنی جوانی کو خسارے سے بچانے کے لیے اپنے بڑھاپے کو خسارے سے بچانے کے لیے اپنے دین کو گھاٹے اور خسارے سے بچانے کے لیے اپنے عملوں کو گھاٹے سے بچانے کے لیے اپنے اعمال کو چٹولنا ہوگا کہ یہ اعمال کس طرح کے یہ کس طرح کا روزہ ہے کس طرح کی نماز ہے کس طرح کے صدقہ ہے کس طرح کا حج ہے یہ چٹولنا ہوگا امال کا جائزہ لینا ہوگا دو کام کرنے کے ہیں ایک تقسیم اعمال اور دوسرا تفہیر محرکات اعمال ہم لوگ کو خوبصورت بنانا ان کو سالے بنانا اور دوسرا کام عملوں پر جو چیز ابھارتی ہے جس جذبے سے عمل کیا ہے اس جذبے کو صاف پاک کرنا جس جذبے سے عمل کیا ہے اس کو پاک صاف کرنا باپ کی خدمت کرنا ماں کی خدمت کرنا آسان ہے اس خدمت کو اللہ کے لیے کرنا یہ مشکل ہے باپ کی خدمت تو ہر آدمی کرتا ہے ماں کی خدمت بھی ہر آدمی کرتا ہے بیوی کی خدمت بھی ہر کوئی کرتا ہے اولاد کی خدمت بھی ہر کوئی کرتا ہے لیکن وہ خوش نصیب بہت کم ہے جن کو اس بات کا پتا ہو کہ ماں باپ کی خدمت کا حکم پروردگار نے کیا ہے کرنی خدمت کی ہے راضی اللہ رب العزت کو کرنا ہے ایسے خوش نصیب بہت کم ہے اولاد کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوست سے محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے رشتے دار سے حسن سلوک اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر بات میں اللہ کی ذات پہ نظر رہے یہ خوش نصیب بہت کم ہے یہ تحقین اعمال ہے اور تطہیر محرکات اعمال ہے کہ اعمال کے پیچھے جذبہ کون ان کا کار فرما ہے اگر جذبہ دنیا ڈوبا ہے تو پھر عمل برباد ہے رائے گا اپنا افلح المؤمنون الذين اللہ بھی صلاتهم خاشعون وہی نمازی نجات پائیں گے جن کی نماز کے اندر خوشبو ہے تو تحسین اعمال تحسین اعمال کے بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو عمل کو شرن قانون حسین و جمیل بنانا ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں آپ سب جانتے ہیں نہیں جانتے تو یاد کر لیجئے فرمایا اللہ رب العزت وجلال نے انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا انی وجہ تو للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما ومانا من المشرکین یہ اندر کی اصلاح ہے جب یہاں پہنچو گے تو عمل کا آغاز ہوگا اس کے بغیر عمل کا آغاز ہوا تو کسی کام نہیں آئے گا ان وجہ تو میں نے ساری دنیا سے ساری دنیا سے مکھ موڑ لیا ہے ساری دنیا سے چہرہ موڑ لیا ہے ساری دنیا سے توجہ ہٹا لی ہے ساری توجہ اپنے پرورگار کی طرف کر لی ہے کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے سوچ لیتے ہوں کتنے ایسے ہیں سوچتے ہوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کے اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں انہیں وجہ تو وج ہی اللہ جی میں ساری دنیا سے منہ موڑ کر اس پر روزگار کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں فطرت ذہنی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی توجہ اس طرف بھی کروں تو اکیلا ہی اس قابل ہے کہ توجہ اس کی طرف جس طرح ہو کر کسی اور کا حصہ نہیں ہے یہ ضروری ہے حریف ہونا ضروری ہے ومان من المشرقین صرف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اندر کی اصلاح ہو جائے گی توحید آ جائے گی عقیدہ درست ہو جائے گی دل اور دماغ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی پہلا کام یہ ہے اس کے بعد اگلا کام کیا ہے ان سلاتی رب العالمین لا له وبذلك وانا المسلمين اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ کر رہے ہو تو یوں کیا کرو لوگوں کو بھی بتا دو خود بھی اس کار بند ہو جاؤ ان و نسو کی میری نماز ہو میرا صدقہ ہو تو یا مماتی میرا جینا ہو میرا مرنا ہو زندگی کا ہر عمل اللہ رب العالمین پر پروردگار کے لیے ہے کسی اور اس میں کوئی حصہ نہیں ہے لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بجا میں تو میرے پروردگار نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے کہ میں سب کچھ اسی کے دربار میں پیش کروں وہ نا المسلمین اپنے پروردگار کے احکام کی سب سے پہلے تعمیل کرنے والا میں ہوں سب سے پہلے تعلیم تعمیل کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر میں تو تفصیل سے بتایا بلیا ہے با دز بنو ان کو کہہ دی میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو ایک ربکم تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہا کرو دلّی فی هذه دنیا حسنا جنہوں نے دنیا میں نیکی کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلائی رکھی ہوئی ہے وارد اللہ وا اللہ کی زمین فراق ہے کہیں نیکی کا موقع نہیں ملتا تو زمین چھوڑ کے چلے جاؤ گھر آپ کو نیکی سے روکتا ہے تو وہ گھر چھوڑ دو کوئی محلہ نیکی سے روکتا ہے تو وہ محلہ چھوڑ دو تو ملک نیکی سے روکتا ہے تو وہ ملک چھوڑ دو ہم تو ایسے بد نصیب ہیں کہ جہاں زیادہ برائیاں ہوتی ہیں وہاں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں کتنے بیو کو پرور کہتا ہے کہ کوئی کوئی جگہ بھی آپ کو نیکی سے روکے تو ان جگہ چھوڑ دو واضح اللہ واقع اللہ کی زمین فراق ہے جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ ان سارے رو راج رہا ہے صاحب صبر کرنے والے زمینوں کو گھروں کو خاندانوں اور قبیلوں اور محلوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑنے والے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جو عطا فرمائیں گے صلی اللہ الدین اے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ رب العزت کے لیے دین بنا کے عمل کروں وہ میں لینا کون اول المسلمین مجھے یہ بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے فرما بردار میں بنوں خاف تو عظیم ان کو یہ بھی بتا دیجیے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے اگر پرور دگا کی نافرمانی ہو گئی تو بڑے دن میں کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں آگے اس کی تفصیل مزید ہے آگے جا کے فرمایا واہ یوم القیامت اللہ کہوں سسرال المبین ان کو بتا دو کہ گاٹا اس نے نہیں پایا جس نے دنیا میں لاکھوں کھوئے گاٹا اس نے نہیں پایا جس نے دنیا کا گھر کھو دیا گاٹا اس نے نہیں کھایا جو دنیا میں اس کے ملک سے نکال دیا گیا گاٹا تو اس نے پایا جس نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ پیش کر دیا اللہ دالی کہوں سسرال المبین خبردار لوگوں بہت گھاٹے کی بات ہے کیوں گاٹے کی بات ہے اس ان گھاٹا ان گھاٹا پانے والوں کا انجام کیا ہوگا لہمن فوقے ان کو اوڑنے کے لیے اوپر اوڑنے کے لیے جہنم کی چاپیں ملیں گی نیچے بچھانے کے لیے جہنم کی چاپیں ملیں گی یہ اللہ کا عذاب ہے جس سے پر کو ڈراتا ہے اگر نصیب اچھے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اگر نصیب بچے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ گھاٹے سے بچ جاؤ ایک تو یہ طریقہ ہے دل دماغ اللہ کے سپرد اور ہر شہر امال اعمال اللہ رب العزت کے سپرد ایک طریقہ تو یہ ہے تحسین اعمال کا دوسرا بال اقتصاد طریقہ یہ ہے اس نے اعمال کا ایک تو وہ عمل کرنے والا ہے جو دھکے دے کے جس کو لایا جاتا ہے مسجد میں جی نہیں چاہتا آنے کے لیے باہر آگے پوچھتا ہے کہ جماعت کتنے بجے ہوتی ہے ابھی تو جمعہ ہو رہا ہے جماعت کتنے بجے ہوتی ہے ان کے خیال میں ابھی یہ کھیل تماشا ہو رہا ہے اس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے اللہ کو ایک ماننے والے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے اذان ہو جائے حیا اللہ کی آوازیں آئیں حیا الفلاح کی آوازیں آئیں اللہ کے گھر خالی ہو یا اہل ایمان سب کہاں ہوتے یہ کون سے عمل ہے ان عملوں کی کیا قیمت ہے کیا کبھی کیا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا گھاٹا کھا رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ جنت روز کی لاکھوں گھڑیوں کے برابر ہے تم اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتے ایک ہم لوگ کی تحسین کا وہ طریقہ تھا ایک ہم لوگ کی تحسین کا یہ طریقہ ہے ایک وہ ہے جس کو دھکے دے کے مسجد میں لایا جاتا ہے کوئی ماں باپ کے ڈر سے آتا ہے کوئی دوستوں کی شرم سے آتا ہے کوئی اہل محلہ کی شرم سے آتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے اور ایک دوسری جماعت اور دوسرا گروہ ہے جن کا جی نہیں چاہتا لیکن خوف تاریخ ہے مارا جاؤں گا نماز رہ گئی تو برباد ہو جاؤں گا بڑا خوش نصیب ہے یہ ڈر کے مارے آتا ہے طبیعت پر جبر کر کے آتا ہے نفس کو کنٹرول کر کے مسجد میں آتا ہے آگے نماز پڑھتا ہے لیکن اس سے آگے ایک اور خوش نصیب بھی ہے جس کا ذکر پرانے کریم کی شاید میں آیا ہے وہ انسان ہے جس کی عبادت اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے جس کی عبادت ہے اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے وہ محسن ہوتا ہے پہلا مستقی ہے یہ محسن ہے پہلا کے مارے کرتا ہے یہ رضا الہی کے لیے کرتا ہے اور خشیت الہی کا نتیجہ رضا الہی ہوتی ہے جس کو مقام رضا نصیب ہو گیا اللہ اس پہ راضی وہ اللہ پہ راضی موت کا پیغام آئے تو سعدی جنت میں داخلے کا پیغام دیا ہے اللہ ہمیں ان میں سے کر جو اپنے عملوں کو پاک صاف کر لیں جن کی عبادت ان کے ان کے ان کی زندگی کا حصہ بن جائے ایک وہ ہے جو ڈرتے ہیں کہ جلدی سے کہیں صبح نہ ہو جائے صبح صبح ٹھنڈی ہوا میں اٹھنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا نرم گرم بستر چھوڑنا پڑے گا یہ فکر لگی ہوئی ہے دوسرا وہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا تھا تجافا جنوں کو ہمارے نماز یا ہم خو ہو ساری رات نیند نہیں آتی کہ دیر ہو رہی ہے صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع جلدی کیوں نہیں آ رہا اس پر نماز چھوڑنا مشکل ہے پڑھنا آسان ہے روزہ چھوڑنا مشکل ہے پڑھنا آسان ہے کہ رکھنا آسان ہے اس کا چیز ایک وہ ہے جس کی جان نکل رہی ہے کب عید آئے کب روزوں سے جان چھوٹے رکھتے ہیں لیکن جان بھی نکل رہی ہے ایک وہ گروہ ہے جن کا جی چاہتا ہے کاش کے بارہ کے بارہ مہینے رمضان کے مہینے اللہ ان میں سے بنائے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ان کو خشیت اللہ نصیب ہے اللہ نے ان کو اتنا بڑا تمغہ دے دیا ہے اللہ تو ہم خیر البریہ کائنات کی سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین مخلوق ہے یہ جن کو رضاء اللہ حاصل ہے تاکین اعمال کے لیے توجہ دل کی توجہ اللہ کی طرف ظاہر بھی اللہ کے سبر یعنی توحید اور اجتباع سنت اور دوسرا طریقہ اپنے آپ کو اعمال پر مطمئن کر لینا طبیعت کا اتنا میلان ہو جائے دین کی طرف سے دین چھوڑے چھوڑ کر گزارا ہی نہ ہو سکے اس کی بھی تفہیر ہے اور تفہیر محرکات مولا کریم نے زندگی عطا فرمائی آپ کو اور مجھ کو اور توفیق دی تو پھر کسی وقت وما توفیق اللہ بلّہ ارے ہی تو وقت تو